لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم بزرگو بھائیو قرآن کریم کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہم حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیواجی زندگی کے متعلق میاں بیوی کی آپس کی زندگی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت اہم ہدایات سے نوازا ہے میرے بزرگوں اسلام نے اس دیواتی زندگی کے متعلق جو تصور دیا ہے وہ دنیا کے کسی معاشرے اور سماج نے نہیں دیا قرآن کریم کہتا ہے ہن لباس القم و انتم لباس الحن یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو میاں بیوی دونوں کو لباس سے تشبیح دی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا لباس سے تشویش دینے میں کیا حکمت ہے ایک حکمت تو یہ ہے کہ لباس سے آدمی کے بدن کا عیب ٹوٹ جاتا ہے آدمی کے بدن پر جسم پر کوئی خامی ہو عیب ہو لباس کی وجہ سے وہ ڈھک جاتا ہے چھپ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائے لباس کے تشریح دینے میں یہ حکمت ہے اور دوسری حکمت لباس سے تشریح دینے میں یہ ہے کہ لباس آدمی کے بدن کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے آدمی کے جسم سے سب سے زیادہ نزدیک اور آدمی کے جسم سے لگی ہوئی جو چیز ہے وہ انسان کا لباس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دے کر یوں کہا کہ دونوں اپنے کو ایک دوسرے سے قریب رکھے اور اپنے دل سے قریب رکھتے ہوئے دونوں زندگی گزارے ان کی زندگی مسرتوں سے خوشیوں سے بڑھ جائے گی اگر دونوں ایک دوسروں کو اپنے دل سے قریب رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام والسلام کو آدم علیہ السلام والسلام کی پسلی سے پیدا کیا بہت عجیب بات لکھی علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام والسلام کی پسلی سے حضرت علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور پسلی کا حسن اور خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں ٹیڑھا بنو آدمی کا سینہ اور آدمی کی جو قد و قامت ہے یہ اس وقت اچھی معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی پسلیاں ٹھیک ہو اس کی پسلیوں میں جو ٹیڑھا پن ہے وہ باقی رہے اگر کسی کی پسلی میں ٹیڑھا نہ ہو اور کسی کی پسلی سیدھی ہو تو اس کا قد جو ہے بدنما ہو جائے گا وہ آدمی قد روپا دکھے گا تو پسلی کا حسن آدمی کا حسن اس میں ہے اور پسلی کا حسن اس میں ہے کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حسن اس کی خوبصورتی اور اس کا کمر اس میں ہے کہ اس میں ٹیڑا بن جو آدمی اس کے ٹیڑے پر کو ٹھیک کرنے جائے گا تو زندگیوں کی اس کا مزہ اور زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس کی کجی کو باقی رکھتے ہوئے زندگی گزارو اس کی کجی کو سیدھا کرنے جاؤ گے اس کے اس سے تعلق اور ناطا توڑ لو گے جس طرح پچھلی کو کوئی آدمی سیدھا کرنے جائے تو وہ پچھلی ٹوٹ جائے گی وہ کریک ہو جائے گی اس میں فریکچر ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر عورت کے احتجاج کو عورت کی کجی اور اس کے کو تم سدھارتے جاؤ گے اس سے تمہارا ناطا ٹوٹ جائے گا اس سے تمہارا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے گا اور تمہاری زندگی کی نیا بور کے اندر پھنس جائے گی اس لیے عورت کے ساتھ لطف زندگی گزارتی ہے تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اور اس اس کے کے پن کو مزاج کی کمی کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوالی زندگی کی مسلطوں سے اور خوشیوں سے تمہیں مالا مال کر دے گا اور دوسری بات جو نے لکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا سر سے پیدا نہیں کیا تاکہ مرد سر پر نہ بیٹھا لیں اور پاؤں سے پیدا نہیں کیا تاکہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لے سینے سے ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ اپنے دل سے اس کو قریب رکھ کر کے آپ کی زندگی گزارے اگر اپنے دل سے قریب رکھ کر کے زندگی گزارو گے اس کو محبتیں دو گے اس کو پیار و پریم دو گے تو پھر زندگی کی مسرتوں سے لطف اٹھا سکو گے اور تمہاری زبان زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی لوگ جو ہے نفرتوں کے ساتھ ایک تو آدمی نے آدمی کو اللہ تبار کو تعالیٰ نے مختصر سے زندگی دی ہے اور وہ اگر نفرتیں اس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے ساتھ قدورت ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ تھوڑی سی زندگی آدمی نفرت کے ساتھ گزارتا ہے اور اس طرح زندگی کا بیشتر حصہ یہ پریشانیوں کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ بے اطمینانی کے ساتھ گزارتا ہے یہ تھوڑی سی زندگی اور تھوڑی سی فرصت اللہ تبارک کو تعالیٰ نے دی ہے آدمی خوشیوں کے ساتھ مسرتوں کے ساتھ اس کو گزارے پیاروں پریم کے ساتھ اس کو گزارے تو یہ زندگی کا لطف جو ہے ہے اٹھا سکتا جہاں محبتیں پتلی ہوا کرتی ہیں اور جہاں محبتیں تھوڑی ہوا کرتی ہیں وہاں موٹے نظر آتے ہیں جہاں محبتوں کی کمی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے آپس میں لاگواریاں ہیں تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے نظر آتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے کو موٹے موٹے نظر آتے ہیں اتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اس بیوی سے جگڑتا ہے جس بیوی نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقت کر دی ہے اور کتنا عجیب ہے کہ بیوی اس خاوند اور شوہر سے جگڑتی ہے کہ جس خاوند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کے لیے سب سے بڑا مقام دیا ہے دونوں کو ایک دوسرے کا مقام سوچنے کی ضرورت ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مقام کا احساس کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے آدمی بیوی یہ سوچے کہ یہ میرا خاوند وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے باعزت عزت ہستی میرے لیے بنایا ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان عورت کے لیے ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اس روئے زمین پر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خالد و شوہر ہے اور اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اگر اللہ تبارک کو تعالیٰ اپنے سیوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت دیتا اور سر جھکانے کا حکم دیتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیا معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول سجدہ کس کو کیا جاتا ہے محترم شخصیت کو بازمن شخصیت کو کیا جاتا ہے اگر اللہ رسول کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کے لیے اس کا شوہر کتنا محترم ہے اور عورت کے لیے اس کا شوہر کتنا باعزت ہے کہ اللہ تبارک کو فرما دینے کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اس کے شوہر کے سامنے سجدہ کرے تو بیوی اپنے شوہر کے مقام کا احساس کرے کہ میں اس سے جھگڑا کروں اور اس سے لڑوں اور اس کے سامنے بد زبانی کروں اور غلط الفاظ نکالوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اتنا بڑا مقام دے رکھا ہے جس شخصیت کو اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں اور شوہر یہ سوچے کہ میں اس بیوی کے ساتھ لڑوں اور اس بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں کہ جس نے اپنی ساری زندگی میرے لیے وقت کر دی اپنے ماں باپ کو قربان کیا اپنے بھائی بہنوں کو قربان کیا اپنا سب کچھ کج کر کے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اس نے شوہر کو اور شوہر کی زندگی کو اور اس کے گھر کو اپنی زندگی بنا لیا اور اپنا سب کچھ بنا لیا اس کے ساتھ جھگڑا کیا گیا میرے بھائی اور تحمل اور برد باری کی ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذرہ برابر تحمل و بردباری نہیں ہے ہم ذرہ برابر اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے میاں کو بیوی سے ڈھیروں شکایتیں ہیں اور بیوی کو میاں سے ڈھیروں شکایتیں ہیں کوئی اب کو گزر کرنا نہیں چاہتا میاں ذرا برابر معافی جو ہے دینا نہیں چاہتا اور بیوی ذرا برابر اپنے میاں کی لفزشوں کے متعلق درگزر کرنا نہیں چاہتی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اور پورا گھرانہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے میاں کی زندگی بھی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ گزر رہی ہے بیوی کی زندگی بھی پریشانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان پلنے والی چھوٹی چھوٹی اولاد ان جھگڑوں کی وجہ سے غلط احساسات اپنے قلوب کے اوپر لے رہی ہے اور جو ہے غلط انداز کے اندر ان کا نشوونما ہو رہا ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے اور پھر وہ بڑی ہو کر جو ہے انہی انہی چیزوں کو گویا اپنے لیے نمونہ پاتے ہیں اور انہی چیزوں کے ساتھ وہ بھی زندگی گزارتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی میاں کی شکایتوں کے اوپر صبر کرتی ہے میاں کی طرف سے شوہر کی طرف سے اگر کچھ غلط باتیں پیش آتی ہے اور جو ہے اس کے حقوق کی طلب بھی ہوتی ہے لیکن بیوی اس کے اوپر صبر کرتی ہے خالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایوب علیہ سلاد و سلام کے صبر جتنا ثواب دیتے ہیں اس اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سابر بندہ سب سے زیادہ پریشانیوں پر صبر کرنے والا کوئی بندہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کا گزرا ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام السلام ہے آپ جیسا اس دنیا میں کسی نے صبر نہیں کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وجدنا وجہ حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام کے متعلق فرمایا ہم نے اپنے اس بندے کو صابر پایا صبر کرنے والا پایا جس کے متعلق خدا کہے کہ یہ ہمارا بندہ بڑا صبر کرنے والا تھا اس سے بڑا صابر اور صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے تو ایوب علیہ السلات والسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روئے زمین پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے بندے جو بیوی اپنے میاں کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں پر صبر کرتی ہے اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلات والسلام کو ان کے صبر پر جتنا انعام ملے گا جتنا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے اور جو میاں جو شوہر اور خوی اپنی بیوی کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں کے اوپر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر ایوب کا ثواب دیں گے ایوب علیہ السلام والسلام کے صبر جتنا ثواب دیں گے میرے بھائیوں اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے ذمے بیوی کے بہت سارے حقوق بدلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں بہت ترغیب دی کہ بیویوں کی کہ جو ہے ان کے ناز کو برداشت کیا جائے اور ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جائے اور ان کو محبتیں دی جائے گھروں کے اندر نفرت کو جگہ نہ دی جائے محبت آدمی محبت دے خالد شوہر اور جو ہے اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر محبت دے اگر تمہیں تمہاری طرف سے اسے محبت نہیں ملے گی اگر بیوی تمہاری طرف سے محبت دے پائے گی تو میرا سے وہ کہاں سے دے محبتوں کی جو یعنی اس کے دل میں جو جذبات ہیں محبت کے جذبات ان جذبات کی تسکین کیسے ہوگی اگر اسے اس اس اس کے کے کے میاں کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے اسے محبت نہیں ملتی میں نے بارہا کسی اسی جگہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات آپ کو سنائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ادبہ کے کی کتنی ناز برداری کیا کرتے تھے اب ذرا اندازہ تو لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ آپ سید الاولین والآخرین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ساری دنیا کے سردار سارے نبیوں کے سردار اس روئے زمین پر آپ سے بڑا مقام کس کا نہیں کسی کا نہیں آپ افضل ضرور سب سے افضل اتنا اونچا مقام رکھنے والی شخصیت آپ کا جو اسٹیٹس تھا اس روئے زمین پر ایسا اسٹیٹس اس روئے زمین پر کسی دوسری شخصیت کا نہیں ہے آپ کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مرحمت فرمایا کسی اور کوئی مقام دنیا کے اندر نہیں ملا اتنی اونچی شخصیت کا مالک اور اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والا انسان کہ جو سارے انسانوں کا سردار سارے نبیوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا مقام رکھنے والا آدمی لیکن اس کا یہ حال ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا تھا نبی غریب علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو بیویوں کی ایک ایک نرس کو صلی غریب علیہ وسلم برداشت کرتے تھے آپ کو اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں تو افضل رقم ہوں میں تو ہوں میں ان کے ساتھ ایسا کروں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک ایک ناز برداشت کرتے تھے کئی واقعات میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کے اندر سمیرا کہا کرتے تھے نام تو آپ کا عائشہ تھا لیکن آپ محبت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمیرا کہتے تھے آپ تشریف لائے گھر کے دروازے اور چوکھٹ پر تھے حضرت عائشہ پیالے سے پانی پی رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھڑے کھڑے کہا کہ عائشہ اس میں سے میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا لیا حضرت عائشہ صلی اللہ تعالیٰ نے پانی پی کر کے تھوڑا اس میں سے بچا لیا دوسرا پانی بھی تھا گھر میں ایسا نہیں تھا کہ اتنا ہی پیالہ تھا دوسرا پانی بھی گھر میں تھا حضرت عائشہ پی جاتی تو آپ دوسرا پیالہ بھر کر کے حضرت عائشہ آپ کو دے سکتی تھی مگر نہیں اپنی بیوی کو تو اس کو جو ہے محبت کا احساس دلانا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ عائشہ ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھے تمہارے ساتھ بڑا تعلق ہے اور تمہارے ساتھ بڑا محبت ہے میں تمہارا بچا ہوا پی پانی پینا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ اس بیوی کا دل جس کو شوہر یوں کہے کہ تمہارا بچا ہوا پانی میں پینا چاہتا ہوں تو اس بیوی کا دل اپنے اس شوہر سے کتنا خوش ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا حضرت عائشہ کے ہاتھ سے اور پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے پھر رک گئے اور کہا کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پیا تھا یعنی پیالے کے کون سے کنارے سے تمہارا تمہارے ہوٹ لگے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا یہاں سے میں نے پیا تھا آپ نے اس جگہ سے ہوٹ لگا کر کے پانی پیا میرے بھائیوں جس گھر میں بیوی کو شوہر کی طرف سے اتنی محبت ملتی ہوگی کیا اس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں گے وہ گھر کو جنت کا نمونہ بن جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر مسجد نبوی کے سہن میں حبشی مسلمان جو تھے وہ نیزوں کے کرتب دکھا رہے تھے عید کے درمیان شو ہوتا تھا اور جو ہے حبشی حضرات وہ نیزوں کے کرکٹ کے اندر بڑے ماہر ہوا کرتے تھے تو مسجد نبوی کے شہر میں وہ نیزوں کے عجیب و غریب کرتب دکھاتے تھے سارے مدینے کے لوگ مسجد نبوی کے شہر میں جمع ہوتے تھے اور وہ کرتب دیکھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کمرہ تھا وہ مسجد جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور آپ کا روزہ مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گجرا تھا اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے بھی اس شو کو اور اس کرتب کو دیکھنے کا شوق تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا بھی مسئلہ تھا اور وہ شو بھی دیکھنا چاہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پروازی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے کے پاس سے اپنا اپنا منہ اور تھوڑی آپ کے کندھے پر رکھ کر کے پھر میں جو ہے اس کو دیکھتی رہی تاکہ عائشہ کا پردہ بھی رہے حضرت عائشہ کا پردہ بھی رہے لوگ حضرت عائشہ کو دیکھ نہ سکے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے شوق کو اور اپنی خواہش کو پورا کرتے رہے دیر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ عائشہ بس بہت ہو گیا میں تھک گئی اور میں نے سب تھا میں نے اپنا منہ اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بس ہو گیا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے آپ اتنی ناز برداری کرتے تھے اپنے ازبانی کو تحرات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درد کر کے نکلایا اور ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہم بیویوں کے حقوق کی پورے پوری رعایت رکھیں اور بیویوں کے حقوق کی پورے پوری ادائیگی کریں اور اب جس گھرانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے اس گھرانے کو اللہ تبارک کو تعالیٰ جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی ناگواریوں کے اوپر جو ہے بڑے دل سے کام نہیں رہتے آپ کو در گزر سے کام نہیں رہتے تو پھر وہاں زندگی زندگیاں پریشانیوں سے بھر جاتی ہے اور وہ گھرانے جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں ایک آخری اور بہت اہم بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دو پرانے غریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب کر کے جو فرمایا وہ آشروی محروم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو بیویوں کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ شوہروں کو خطاب ہے خاوندوں کو خطاب ہے کہ اے شوہروں اے خاوندوں ان عورتوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو خی کری تم اگر یہ تمہیں اچھی نہ لگے کوئی ایسی بات کبھی پیش آ جائے تمہیں ان کی اس بات کے اوپر ناگواری ہو اور ان کا وہ سلوک تمہیں اچھا نہ لگے تو ایسا انتخاب کرو شاہی برداشت کر لو شاید یہ چیز تمہیں ناگوار لگے ان کی لیکن آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر بنائی ہو تمہ صرف تمہارے لیے بھلائی بنائی ہو اس آیت کے ذمہ میں حضرات علماء لکھتے ہیں مجھے وہ بات حضرات سے عرض کرنی ہے اس آیت کے زند میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آج شروع اللہ کہتے ہیں شوہروں کو کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی زندگی گزارو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہروں سے سفارش کر رہا ہے کہ دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا یہ صرف نازک ہے ان کو تکلیف نہ دینا ان کو برداشت کرتے ہوئے ان کو بیٹھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور حضرات علماء لکھتے ہیں کہ اے شوہرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیویوں کے لیے تم سے سفارش کر رہے ہیں اگر تم نے خدا کی سفارش کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی سفارش کا خیال رکھنے کی وجہ سے تمہیں بھی معاف کر دے گا اور تمہیں مسترد دے دے گا اس لیے کہ تم نے دنیا میں خدا کی کی ہوئی سفارش کا خیال رکھا کہ اللہ نے مجھ سے سفارش کی تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم نے اللہ کی سفارش پر عمل کیا کل خدا اس کی لاج رکھے گا کہ تم نے خدا کی سفارش پر دھیان دیا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہیں مقصد سے نوازے دے گا اور جنت کے اندر بھیج دے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور میاں بیوی دوروں میں سے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے میرے بھائیوں معاشرت بہت اہم چیز ہے عبادات تو ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن معاشرت میں یقیناً ہم لوگ بہت کمزور ہیں معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا دوسروں کے ساتھ کا بدلاؤ آدمی دوسروں کے ساتھ کیسے رہے کس طرح اس کو سلوک کرنا چاہیے اس کو معاشرت کہا جاتا ہے اور آدمی کی معاشرت کی ابتدا اس کے گھر سے ہوتی ہے یہ گھر کے لوگوں کے ساتھ معاشرت کی ابتدا اس کے گھر سے یا اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے اپنے ماں باپ گھر میں ہے تو کیسے رہتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے اس کی معاشرت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے جس آدمی کی معاشرت گھر میں اچھی ہے یقیناً باہر بھی اس کی اچھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی لوگوں کئی لوگوں لکھا نہیں تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے یعنی اس آدمی میں یقیناً خیر ہے جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ آدمی اچھا ہی ہے اور پھر فرمایا وہ الگ صحیح حکومت لے آ تم میں سب سے زیادہ اچھا گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی ہے تو میں ہوں صلی اللہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا رکھتا ہوں تم میں سے کوئی اتنا اچھا نہیں رکھتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کا مدار آدمی میں خیر ہے اس کا مدار اس پر رکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو کسی کی بیوی یہ کہہ دے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے اگر کسی کے متعلق جو ہے یہ رائے قائم کرنی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے اس کے دوستوں سے نہ پوچھا جائے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے نہ پوچھا جائے دوسروں سے نہ پوچھا جائے اس کی بیوی سے پوچھا جائے اس کی بیوی یہ کہہ دے حقیقی طور پر کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ آدمی یقیناً اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں یہ یقیناً ہم اس معاملے کے اندر بہت کمزور ہیں ہماری معاشرت بہت کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمجھ کتاب فرمائے اسلام نے معاشرت کو بہت اہمیت دی ہے عبادات کے مقابلے میں معاشرت کو بہت اہم قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اس کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ مسلمانوں اپنی معاشرت کو اچھا بناؤ دوسرے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور اخلاق کے اعلیٰ مقام اپنے اندر پیدا کرو اور دنیا کو اپنے اخلاق دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اگر الحمد للہ رب العالمین سنتوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ نماز کے بعد نکاح ہوں گے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے Thank you.